انیس نومبر دو ہزار نو بیروز جمعرات الانفال تیسری لنچ صفحہ نمبر دو سو چھیالیس تیسری آغاز الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مزدور شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم رہے یس وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے سارا اس نے سوال کیا یس آلو وہ ایک سوال کرتا ہے اور جب واؤ اور نون کا اضافہ کر دیں تو معانی جمع کے ہو جاتے تو یس وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے عنل انفال انفال کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس کا شان نزول کیا ہے جس سے یہ بات معلوم ہو کہ سوال کرنے والے کون ہیں اور یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ بات کہ سوال کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے یہ سوال غزبۂ بازو کے موقع پر ہے سوال کرنے والے صاحب کرام رضی اللہ عنہم ہیں سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے انفال کے بارے میں ہو رہا ہے انفال کس کو کہتے ہیں انفال جمع ہے اور اس کا واحد ہے نفل نفل کے معنی ہوتے ہیں اضافی چیز جو اصل سے زیادہ ہو اگر نماز میں ہے جو فرض کے فرض سے اضافی ہے تو وہاں نفل فے کے جزم کے ساتھ ہیں مانی اس کے بھی یہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نفل پڑھ رہا ہوں تو وہاں نفل کہنا مناسب نہیں وہاں لفظ نفل ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں دو رکعت نماز نفل فے کے جزم کے ساتھ ہیں. اور نفل اگر فے کے زبر کے ساتھ ہے تو معنی اس کے بھی اضافی ہیں لیکن یہ جہاد کے ساتھ ہے اور وہ نفل جس کے معنی بھی اضافی کی ہیں جزم کے ساتھ وہ نماز کے ساتھ تو نماز میں اضافہ ہو تو نفل ہے اور اگر جہاد کی نسبت سے نفل کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی اضافی عطیہ کیا ہوتے ہیں اسی طرح اسی سے ایک نام نکلا ہے نوفل تو نوفل کہتے ہیں اضافی فاضل کرنے والا مہربانی کرنے والا اور عربی زبان میں اس کے معنی فیاض کے ہیں بہت زیادہ خرچ کرنے والا بغیر حق کے دینے والا تو یہ نفل کی جمع ہے انفال نفل کس کو کہتے ہیں کہ جو مال دشمن سے حاصل ہو وہ بنیادی طور پہ چار قسم کا ہے کافر سے دشمن سے جو مال حاصل ہو وہ بنیادی طور پہ چار قسم کا ہے ایک ہے جو جزیہ ہے یہ اس کافر سے لیا جائے گا جو اسلامی ریاست میں رہے گا تو یہ جزیہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ تجھے اجازت ہے کہ جو تم دین کے بارے میں مرضی کرتا پھرے نہیں جزیہ اس بات کا ہے کہ اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے اللہ کی زمین پہ تو رہ رہا ہے تو لہذا جان کے بدلے میں مال دے تاکہ تیری جان کی حفاظت ہو تو اسے جو جزیہ لیا جائے گا تو حکومت اس کو حقوق دے گی جو شہری حقوق ہوتے ہیں لیکن جو کلیدی آسامیاں ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو نہیں دی جائیں گی تو مسلمان ملک یعنی اسلامی ریاست ہے تو اس میں وزیر خارجہ ہو اس میں اسپیکر ہو اس میں صدر ہے وزیر اعظم ہے چیف جسٹس ہے اداروں کے سربراہ ہیں وہ غیر مسلم نہیں بن سکتے دیکھیے اس سلسلے میں ایران نے اپنے آئین میں اس بات کا انوائز کیا ہوا ہے ان کے آئین کے لحاظ سے کوئی سنی وہ ان عہدوں میں کسی عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتے اصولی طور پہ ان کی بات درست اس لیے کہ جب شیعہ ریاست ہے تو بنیادی جو عہدے ہیں انہی کے پاس ہونے چاہیے جو اہل تصل پاکستان سنی ریاست اگر ہے تو یہاں بنیادی عہدے کلیدی عہدے اسی کے پاس ہونے چاہیے جو سنی یہ اصولی سی بات ہے تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو حقوق ایران میں سنیوں کو حاصل ہیں وہی حقوق ہم چاہتے ہیں پاکستان میں شیوں کو حاصل ہو جائے جبکہ وہاں جو سنی ہیں وہ تیس فیصد کے قریب ہیں جبکہ یہاں شیعہ سرکاری آزاد و شمار کے مطابق بھی پونے تین فیصد ہے تو پونے تین فیصد والے ان حقوق پر راضی نہیں ہیں جو حقوق وہ تیس فیصد والوں کو دے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر تو جمہوریت کا اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایران میں کلیری آسامیاں شیوں کے پاس ہونی چاہیے شیعہ ریاست ہے تو ٹھیک لیکن یہی بات جب اصولی وہاں ہے تو یہاں اصولی کیوں نہیں تو یہاں بھی اس کو اصولی ہی ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ان سے رویہ اختیار کرنا چاہیے تو بہرحال ایک تو صورت یہ ہے جزیہ کی لیا جائے ان لوگوں سے لیا جائے گا جو اسلامی ریاست کے شہری ہوں گے لیکن اس میں بھی اسلام کی عظیم برکات ہیں کہ بوڑھے جو لڑنے کے قابل نہیں جو مذہبی لوگ ہیں ان کے عبادت گزار ہیں عبادت گاہوں میں بیٹھنے والے اٹھنے والے وہ مستثلان ہیں اگر کوئی معذور ہے کمانے کے قابل نہیں وہ مستثنا ہے تو اسلام نے رعایت دی ہوئی ہے جزیا حضوم اسلام کے دور میں کم تھا زکات زیادہ تھی اگر زکات کم ہو اور جزیا زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو ظاہری لحاظ سے قبول کر لیں کہ نام مالی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اسلام کی حکمت ہے عجیب حکمتیں ہیں کہ جزیہ کم ہے زکوٰۃ زیادہ ہے تاکہ اگر مسلمان بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو جو مال زیادہ دینا چاہے وہی دینا چاہے گا جو خالی ایمان والا ہوگا تو ایک صورت یہ دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو اور اس مقابلے میں مال ہاتھ آئے تو اس کو غنیمت کہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ دشمن سے آمنا سامنا ہو لیکن لڑائی نہ ہو لڑائی سے پہلے معاہدہ ہو جائے اور دشمن از خود جو چیز پیش کر دے معاہدے کے ساتھ بغیر لڑائی کے وہ مالک فی کہلاتا ہے اردو میں فیب کہیں گے اس کو عربی میں اس کو فئی کہتے ہیں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے جس آدمی نے جا کے کسی کو قتل کیا ہے کسی کافر کو اس کا جو مال اس نے چھینا ہے اسے حاصل کیا ہے یہ نفل ہے تو نفل میں مال غنیمت میں فرق کیا ہے مال غنیمت میں فرق اور نفل میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت اجتماعی حاصل کیے ہوئے مال کو کہ دشمن لڑائی میں مارا گیا بھاگ گیا تو یہ جمع ہو رہا ہے یہ مال غنیمت ہے اور کسی آدمی نے کسی کو نشانہ بنایا اس کو مارا مارنے کے بعد اس کی چیز اس نے لے لی اٹھا لی یہ نفر ہے تو اب یہاں جو نفر ہے اس مقام پر دو مفسرین کے نزدیک دو معنی میں استعمال ہوا ہے مال غنیمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور نفر جہاد کی جو اپنی فوقات کی صلاح ہے یا اس میں استعمال ہوا ہے تو اگر دونوں لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو اس کا جو شان نظور ہے وہ یہ ہے کہ غزب بد سے پہلے یہ ایک نظام چلا رہا تھا کہ جو کسی کو قتل کرتا تھا اس کا جو مال و متا ہوتا جو اسلحہ ہوتا وہ قتل کرنے والے کو ملتا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کافی کو قتل کیا جب قتل کیا تو اس کی تلوار جو ہے انہوں نے اٹھا لی اپنے پاس نہیں رکھی اس کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو تلوار پیش کی اور ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت یہ مجھے ملنی چاہیے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ نہیں یہ اجتماعی مال میں رکھ دو تو سعد رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیر تو فرما دی دل کی رغبت تو خوشی کے ساتھ لیکن دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ اس کو قتل میں نے کیا ہے اور یہ تلوار کسی اور کے حصے میں آئے گی جس کا اس قتل میں حصہ نہیں تو یہ ایک رشک کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ دوسرا یہ تلوار یادگار تلوار وہ لے جائے گا تو یہ ان کے دل میں ایک بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت اپنی نگرانی میں کرائی ہے نبی السلاط اسلام سے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے یہ آیات نازل فرمائی تو اس میں نفل جو ہے وہ نفل کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اضافی عطیہ یا اضافی چیز دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں تین گروہ میں تقسیم تھے ایک گروہ جوانوں کا تھا میدان میں لڑنے والوں کا تھا ایک گروہ وہ تھا جو نبی علیہ السلاط والسلام کی حفاظت پر تھا اور ایک گروہ تھا جو انتظامی ذمہ داریوں پر تھا اب جب غنیمت حاصل ہوا تو یہاں انفال بال غنیمت کے معنی میں تو ہر گروہ اس فکر میں تھا کہ اس مال کا حقدار کون ہے جو لوگ نبی علیہ السلاط والسلام کی ڈیوٹی پر تھے حفاظتی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ اصل تو نبی علیہ صاحب السلام ہے لہٰذا اصل کام تو حضرت کی حفاظت ہے تو اس لیے مال غنیمت کا حق ہمیں ہے جو لوگ آگے لڑ رہے تھے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے مقابلہ کیا ہے لڑے تو ہم ہیں تو اس لیے یہ مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے اور جو لوگ انتظامی ذمہ داریوں پر تھے تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم ذمہ داریوں پہ نہ ہوتے تو یہ کہاں لڑ سکتے تھے اس لیے یہ ہمیں ملنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپس میں لڑتے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالتے یہی فیصلہ ہوا کہ نبی السلام ہی سے پوچھ لیا جائے جیسے حضرت فرما دیں اس کے مطابق تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں یا سلون کہانی انفال کے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال کے بارے میں اس کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے اب یہ مال غنیمت ہے یا فوقہ کی اصطلاح میں قاتل کرنے والے کا انعام ہے اس کو نفل کیوں کہا گیا نفل اس لیے کہا گیا کہ جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جو لڑنے والا ہے وہ کس نیت سے لڑ رہا ہے دنیا کے مال کے لیے تو نہیں لڑ رہا فرمایا کہ شہید کون ہے شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے جو آدمی اس لیے لڑے اب اس پہ غور فرماتے جائیں آج کے دور کے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جو اس نیت سے لڑے کہ ہماری ریٹ قائم ہو جائے جو اس نیت سے لڑے کہ ملک کا وقار بلند ہو جائے جو اس نیت سے لڑے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے جو اس نیت سے لڑے کہ مجھے تمغہ حاصل ہو جائے جو اس نیت سے لڑے کہ میری قوم کا نام بلند ہو جائے تو اس نیت سے لڑنے والے جتنے بھی ہوں گے اگر ان میں کوئی مارا گیا تو شہید نہیں ہوگا شہید صرف وہی ہوگا جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا ہے یا مظلومیت کی حمایت میں لڑ رہا ہے اور ہے ایمان والا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے جو اللہ کے خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے اور اس لڑائی میں وہ مارا جائے تو اللہ کے نزدیک شہید یہ نبی علیہ السلط کے اشاد گرامی سے اور تعلیمات سے بات معلوم ہو رہی اب جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے وہ مال کے لیے نہیں لڑ رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو گئی جنت کا مستحق ہو گیا اب جب جنت کا مستحق ہو گیا آخرت اس کو مل گئی تو اس کا مقصود تو حاصل ہو گیا مقصود حاصل ہو جانے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جو مال دشمن سے حاصل کیا ہے وہ بھی آپس میں تقسیم کر لو تو یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے تو یہ اضافی ہے اس کے مقصود میں شامل نہیں اس لیے اس کو نفل کہا کہ یہ اللہ کا اضافی انعام ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ کے بارک و تعالی نے مزید عطا فرمایا ہے اس لیے اس کو مالک علیمت کو نفل کہتے ہیں دوسری بات یہ جو پہلی امتیں تھیں ان میں جن امتوں کو جہاد کا حکم دیا گیا دشمن سے جو مال حاصل ہوتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا اس کو استعمال نہیں کر سکتے دشمن سے جو مال لڑائی میں حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ پہ رکھتے تھے رکھتے تھے کہ یہ لڑائی اللہ کے لیے کی ہے تو اس کو آ کے اللہ کے لیے رکھ دیتے ایک میدان کے اندر تو آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ اترتی تھی اور وہ اس کو آ کے جلاتی تھی تو جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا دشمن سے اس کو ایک میدان میں آ کے رکھ دیتے تھے تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اس رنگ کی اور وہ آ کے اس کو جلاتی تھی اگر اس آگ نے اس مال کو جلا دیا تو یہ اس بات کی خبر تھی کہ جہاد اللہ نے قبول فرما لیا اور اگر مال جلنے سے رہ گیا آگ نے مال کو نہیں جلایا تو اس کے مانی ہے کہ جہاد میں کمزوری رہ گئی اس کرو کہ جہاد قبول نہیں ہوا اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا مالک نہیں بن سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ خاص رحمت فرمائی کہ اس کے لیے سب سے زیادہ رزق حلال مالک عنیمت کو قرار دیے اور اس کے لیے مالک عنیمت کو حلال کیا تو مالک عنیمت اس کے لیے اضافی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے اور نفل کی جو جمع ہے وہ انفال ہے اب انہوں نے آ کے نبی علیہ السلاط والسلام سے سوال کیا ہے تو یہاں ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ اذہان میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ ناب یہ صحابہ کرام رضی اللہ ہم تو دنیا پرست تھے کیا دنیا پرست برستے مال غنیمت پر الجھ پڑے ہاں نہیں الجھ پڑے مال غنیمت کے الجھنے کی بجائے انہوں نے کس سے آ کے پوچھا نبی عباق وسلم سے آ کے پوچھا تو حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے نفس کو اپنی عقل کو نبی علیہ السلاط والسلام کے ارشاد گرامی کے تابع کیا ہوا تھا اس لیے جہاں الجھو پیدا ہوا ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے تو انہوں نے نبی علیہ والسلام سے رجوع کیا اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو ہمارا کل اے نبی السلام آپ فرما دیں ملا کر پڑھیں گے تو قل الانفال علیحدہ پڑھیں گے تو الانفال کہ یہ جو انفال ہیں اللہ یہ اللہ کے ہیں مال تو سارا اللہ کا ہے تم بھی اللہ کے ہو جو مال تمہارا ہے وہ اللہ کا ہے جو دشمن کا مال ہے وہ تو اس سے زیادہ اللہ کا ہے تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں جب اللہ کے دین کے دشمن ہیں تو اللہ کے دشمن ہوئے جب اللہ کے دشمن ہوئے تو یہ واجب القتل ہیں جب واجب القتل ہیں تو لہذا اللہ کے دشمن کا مال تو اللہ کا ہوگا تو یہاں جو بنیادی بات ہے کہ ایمان والوں کی جانیں اللہ کے لیے ایمان والوں کا مال اللہ کا مال اور جب ایمان والوں کا مال اپنا مال اللہ کا مال ہے تو جو اللہ کے دین کے دشمنوں کا مال ہوگا اس کے مالک ہم خود کیسے بن سکیں گے وہ مال بھی اللہ ہی کا مال ہوگا تو فرمایا کری اللہ ہی کہ یہ انفال جو ہیں یہ اللہ کے ہیں و اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں جو بڑی تعلیم بڑی اہم تعلیم یہاں دی گئی ہے وہ ہے کہ دل سے مال کی محبت کا نکالنا یہ مال تمہارا نہیں بس احتیاط ہوگی کہ مال کی محبت دل سے نکل گئی کہ مال تمہارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی تو پہلی چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ مال کی محبت تو سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ پہلا غزوہ ہے اس سے پہلے کیونکہ عرب روایت یہی تھی کہ جو جس کو قتل کرتا تھا اس کا مال اسی کو ملتا تھا لیکن یہاں صورتحال تبدیل کر دی اور یہ بات اسلام میں بھی قائم ہے اسلام میں قائم ہے کہ اگر امیر المومنین یا جہاد کے کمانڈر اس بات کا اعلان فرما دیں کہ جو دشمن کے فلاں آدمی کو قتل کرے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا تو اس اعلان کا اس کو حق حاصل ہے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ایک بہت بڑا مسالہ بھی حل یہاں ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن سعد نبی سر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کمانڈر ہیں جہاد ہو رہا ہے اور انہوں نے لکھا کہ حضرت امداد بھیجیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امداد کے لیے اپرادھ روانہ کیے جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ حضرات اس میں شامل ہیں گان کو بھیجا ہے کہ یہ ہے جہاد کی اہمیت جب وہاں گئے ان حضرات میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی تھی لیکن تمام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جنگ کی بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جب ایمان والے ہجرت کر کے مدیہ منورہ آئے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی جادو کے ماہر ہیں ہم نے ایسا جادو کیا ہے عمل کیا ہے کہ ہم نے ساری عورتیں ایمان والیوں کو جو ہجر کا ایمان والے باندھ کے رکھ دیا ہے یہاں یہ بچہ نہیں جان سکتا بس ان کے بچوں کا سلسلہ ہم نے پہلے ہی بند کر دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ خاندان سوبندی والے بھی انہی کے ہی پیروکار معلوم ہو رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جادو کے اثر سے اس کو بند ہی کر دیا اب یہ بندش تھی اس بندش میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ یہ حضرت ابو بکسی رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں ان کی پیدائش کے بعد ان کو خدمت میں لایا گیا ابھی صاحب السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا ہے دعا بھی فرمائی ہے اس کی براکات کہاں جا سکتی تھی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی صلاحیت فرمائی تھی اتنے ہوشیار تھے کہ اللہ نے بڑی بصیرت اور فراست نصیب فرمائی جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن صاحب میں بھی سر جو کمانڈر ان چیف تھے جب صبح کو لڑنے کے لیے باہر آئے تو وہ اپنے خیمے سے نہیں نکلے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ مسلمانوں کا ایمان والوں کا میرے لشکر ہو اور خود باہر نہ نکلے یہ تو غیر مسلموں کی کیفیت ہے کے پیچھے بیٹھنا کہ اگر ان کا بڑا مارا جائے تو لڑائی خاص لیکن یہاں تو وہ بات تھی نہیں یہاں تو لڑ رہے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یہی تربیت اللہ نے فرما دی اور تربیت آج کام آ رہی غزوہ عہد کے موقع پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ کی رام کے قدم اکھڑ گئے محبت کی بات تھی قدم اکھڑ گئے تو دوڑے کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام دنیا میں نہیں رہے تو اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں تو انس نز نظر اللہ عنہ جو ستر سال کے بوڑھے تھے اور ان کی شہادت جو ہوئی ہے اسی سے زیادہ زخم جو سامنے کی طرف لگے تھے اور جس میں اثر پہچانے نہیں کیا تو ان کی ہمشیرہ نے انگلی کے ایک نشان سے جو بچپن کا ایک نشان تھا اس سے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا تو انس بن نز رضی اللہ عنہ نے ان کو دوڑتے ہوئے دیکھا ان ہزار کو پوچھا کہ کہاں دوڑ رہے ہو کہا کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے نہیں رہے محبوب نہیں رہا تو لڑیں تو کس کے لیے لڑیں تو عجیب جملہ کہا اور میں کہ اسی کے لیے لڑو جس کے لیے انہوں نے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی کہ وہ حج اللہ یمود کو زندہ ہے اس کو وفات نہیں اس کے لیے لڑو نبی صاحب السلام تو بشر تھے وفات پانی تھی جانا تھا دنیا سے اللہ تعالی نے ان کے کلمات کو قرآن آیات کی شکل میں نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں قد من قبل رسول مات اور قطعی کو اگر نبی علیہ السلام شہید کر دیے شہید ہو جائیں یا کبھی وفات پا جائیں کیا تم چھوڑ دو گے دین کو یہاں پر میں جو چھوڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا تو لہذا لڑنا ہے اللہ کے لیے اگر نبی علیہ السلاط و کی بھی شہادت ہو جائے تو بھی بھاگنے کا حکم نہیں ایمان والا نہیں میدان چھوڑ کے بھاگے گا کسی سے لڑ رہا ہے وہ زندہ ہے وہ موجود ہے جب نبی اسلام کے کے بجائے کوئی اور امیر لشکر ہو اگر وہ مارا جائے تو پھر ایمان والا کیوں بھاگے گا تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ تربیت اس وقت کام آ رہی ہے الحمدللہ ان لوگوں کو تربیت فائدہ پہنچا رہی ہے جو اپنے آپ کو صحابہ کے رام کے طریقے پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں شروع کی بات ہے جس وقت یہ حملہ کیا ہے امریکہ نے افغانستان پر تو انہیں دنوں شروع شروع کی بات ہے جب بم گرایا گیا تھا اور یہ خبر آئی تھی کہ اس میں امیر المومنین کے بیوی بچے سب شہید ہو گئے لوگوں نے رابطہ کی ایک پریشانی کی کیفیت تھی کہ جیسے خوف کی وجہ سے آج بےحصی کی کیفیت ہے الحمد للہ کی کیفیت بڑی تیزی سے بدل رہی ہے دو ہزار دس تک کی پہلے تجویز تھی کہ دو ہزار دس میں خالی کریں گے لیکن آثار بتلا رہے ہیں کل کے کہ یہ دو ہزار دس والی بات بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اتنی جلدی میں ہیں کہ ابھی بھاگنا چاہتے ہیں تو یہ کیفیت اس وقت الحمد للہ کیا وہ ہو گئی ہے تو بہرحال حالات حالات سی بات ہے تو اس وقت ایمان والے جو پاکستان کے تھے ان کو کافی کبھی وابستگی تھی کل بھی وابستگی تھی تو پریشانی ہوگی تو رابطے کیے گئے تو وہاں سے جواب آیا کہ امیر و بھی خیر وافیت سے ہیں ان کے گھر والے بھی سب خیر وافیت سے ہیں ہاں یہ بمباری ہوئی ہے ایک مسجد پہ بم گرا ہے تو ان کے چچا بوڑھے تھے اس مسجد کے امام اور خطیب تھے تو مسجد گری ہے تو اس کے اندر وہ بھی تھے شہید ہو گئے تو باقی سب محفوظ یہ بات اس کے بعد جو دوسری بات ان کی طرف سے آئی وہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ کہا کہ دیکھو کہ اگر یہ خبر آ جائے کہ ابیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو بھی پریشان نہ ہونا اس لیے کہ ہم ابیر المومنین کے نہیں لڑ رہے وہ تو ایک انسان ہے آج نہیں تو کل اس نے مرنا ہے ہم تو اس ذات کے لیے لڑ رہے ہیں وہ حی اللہ یمود کے جو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں طبیعت فرما دی تو غزوہ عہد کے موقع پہ اس طریقے سے کیفیت ہوئی تو اللہ سبار کو ان کی طبیعت دی اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے تو میں یاد کر رہا تھا کہ عبداللہ بن صاحب نے وشال سال جب دیکھا عبداللہ بن زبیر کہ وہ باہر نہیں نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ اگر خیریت ہے کہ آپ باہر نہیں آ رہے انہوں نے سنایا کہ باہر میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مخالف نے حاکم نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ جو عبداللہ بن صاحب شاہ کو قتل کرے گا تو میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اس کو اعزاز سے نوازوں گا اور اتنا انعام دوں گا اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو اس کی فوج کا پورا دباؤ مجھ پہ آ کے پڑتا ہے جب مجھ پہ آ کے پڑتا ہے میں موت سے نہیں گھبراتا لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھیلاؤ نہیں رہے گا فوج پھیلاؤ نہیں رہتا تو ہمارے حضرات ان سے لڑ نہیں سکتے تو لڑائی کی صورتحال بدل جاتی ہے تو لہذا ان کو منتشر رکھنے کے لیے تاکہ ہماری زد میں رہیں تو اس لیے میں باہر نہیں نکلتا تاکہ اجتماع نہ ہو جائے ایک ہی مرکز پر ایک ہی جگہ پہ سب جمع نہ ہو جائیں بلکہ پھیل کے لڑے فوج تاکہ مقابلہ صحیح طور پہ ہو سکے اور ان کے آدمی قتل کیا جا سکے تو عبداللہ زبیر رضی اللہ نے کہا کہ اس کی بجائے کہ آپ اندر رہیں تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے تو لہذا میری تجویز یہ ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ جو مخالف حاکم کو قتل کرے گا میں اس کو پانچ لاکھ دینار دوں گا اور اس کی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا فضلہ بن صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا اعلان کیا تو صورتحال بدل گئی اب جب صورتحال بدلی تو اللہ کا نظام ہے کہ خود عبداللہ بن صاحب بسر کے ہاتھ سے وہ حاکم قتل ہوا اب انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا تو لہذا اس کے مطابق جو ہے وہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہر بنتا تھا تو اب مال غنیمت کے پانچویں حصے کے حقدار اس اعلان کی روح سے عبداللہ بن صاحب بھی سر ہوئے تو لہذا وہ پانچواں حصہ انہوں نے لے لیا جو مال غنیمت میں جو مجاہدین میں تقسیم ہونا تھا مجاہدین میں تقسیم ہونے کے بعد پھر پانچواں حصہ ہوتا ہے جو بیت المال میں جاتے ہیں تو اس کا یہ پانچواں حصہ بیت المال کے حصے کا پانچواں حصہ تھا جو عبداللہ بن ابھی بن عبداللہ بن صاحب صاحب کو ملا لیکن یہ کیونکہ حضرت عثمان غنیت اللہ عنہ کے عزیز سے رشتے دار تھے سبائی وجود میں آئے ہوئے تھے اس وقت یہ یہودیت کی جو شاخ ہے یہ ایمان والوں میں داخل ہو چکی تھی تو جب اہل اسلام میں داخل ہو گئی تو انہوں نے یہاں سوچا چھوڑ دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اپنے رشتے دار کو دے دیا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا رابطہ فرمایا تفتیش کی تحقیق فرمائی تو یہ صورتحال سامنے آئی تو لہذا یہ کیونکہ انفال کی کیفیت تھی تو اسے ان سے لیا نہیں جا سکتا تھا لیکن یہاں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ اسلام پہ جو ان کے احسانات ہیں ان احسانات جو ہیں احسان یہ بھی ہے کہ عبد اللہ نے مثال کو لکھا کہ جو یہ حصہ ہے پانچواں حصہ تم بیت المال میں جمع کرا دو اور میں اپنی جیب سے تمہیں اتنی رقم میں خود ادا کر دیتا ہوں لیکن آج صدیوں بعد بھی ہمارے جو مفکرین مورخین اور محققین ہیں وہ یہی الزام دہراتے چلے جا رہے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جناب بیت المال میں سے دے دیا تھا اگر دیا بھی ہو تو شرن نجائز نہیں ہے اصول کے مطابق ہے لیکن حضرت نے وہ واپس لے کر اپنی جیب سے جو ہے وہ ادا فرمایا ہے تو ہمارا کہ قلیل انفال وہ فرما دیجیے جو انفال ہیں یعنی اللہ اللہ کے لیے ہیں ورسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یعنی یہ اللہ کی ملکیت ہیں اور ان کا اختیار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تو یہ پہلی بات کہ مجاہد کے دل میں مال کی محبت نہ ہو وہ یہی سمجھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے یہ اصلاح پہلی اصلاح دوسری بات فتح اللہ فتنا تم ڈرو اللہ سے کہ مجاہد کے دل میں اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی کا خوف نہ ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ضروری ہے تو یہاں اتقاق فتق اللہ پستم تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو یہ دوسری اصلاح ہے کا دوسرا اصول تیسری بات فرما دی و اصل اور تم درست رکھو ذات بینی کم اپنے درمیان والے معاملات کو کہ باہمی معاملات کو درست رکھو ایک دوسرے کے خلاف کیچر مت اچھالو بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حسد نہ ہو رشک نہ ہو اس کیفیت کے اندر رہو آپس میں اتحاد کی کیفیت رہنی چاہیے اتحاد کی فضا رہنی چاہیے یہ تیسرا اصول بیان فرما دیا چوتھا اصول بیان فرمایا کہ واطی اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی اب یہ ہے کہ پہلی بات میں تو مال کی محبت نکال دی فتح اللہ میں نفس پرستی نکال دی قلیل انفا اللہ و رسول میں مال پرستی نکال دی مال کی محبت نکال دی فتح اللہ اس میں نفس پرستی نکال دی کہ نفس کی بات نہیں ماننی نفس کی اطاعت نہیں کرنی اللہ کا خوف رکھنا ہے اور واسر ذات بہ حکم میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات درست رکھنے کا حکم ہو گیا اور اس کے بعد وطی اللہ و رسول اس میں عقل کو تابع کرنے کا حکم آ گیا کہ نفس بھی تابع اب یہاں عقل کو بھی تابع کرنا ہے کہ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب عتی ایک ہے لیکن جس کی اطاعت کرنی ہے وہ دو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں قرآن کی بات تو مانتا ہوں نبی اسلام کی اطاعت نہیں کرتا نبی اسلام کو حکم نہیں مانتا تو اللہ کے نزی کو اطاعت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا اور دوسری دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ عال عمران میں اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا انکار کرنے والے کو بھی کافی کہا ہے اور نبی علیہ السلاد السلام کی اطاعت کرنے والے کو بھی کافی کہا ہے تو اب یہاں عقل کا معاملہ حل ہو گیا کہ عقل کو تابع کرنا ہے اللہ کے حکموں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے عقل کو تابع کرنا ہے تو اب یہ پہلا اصول مال کی محبت ختم کی دوسرا اصول کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور اللہ کا خوف دل میں ہونا ہے اور تیسری بات باہمی معاملے کو درست رکھنا ہے اور چوتھا اصول اللہ کی اطاعت کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں اور پانچواں اصول و رسول نبی اسات اسلام کی اطاعت وساط اسلام کے طریقے اور اصولوں کو سامنے رکھنا ہے میں ان کن تم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے اب یہاں جو ان ہوتا ہے وہ غیر یقینی صورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں ایزا ہو وہاں یقینی صورت مقصود ہوتی ہے اب یہاں بعض حضرات کے دل میں شاید جو ہے وہ یہ بات پیدا ہو جائے اور پیدا ہو کیا جائے اللہ کرے ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی یہ بات کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ کہا ان کن تم امین اگر تم ہو ایمان والے تو ان کا ایمان قطعی نہیں ہے اگر ایمان قطعی ہوتا تو یہاں ان اللہ تعالی استعمال نہ فرماتے لیکن یہاں میں بات گزارش کر دوں ایک ہے بیان ایک ہے ترغیب ایک ہوتا ہے بیان ایک ہے ترغیب یہاں ان کا استعمال بیان کے لیے نہیں ہے خبر کے لیے نہیں ہے یہاں ان کا استعمال ترغیب کے لیے ہے کہ ان کن تم امینی کہ یہ ہماری نہیں ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو بلکہ یہاں یہ کہا ہے کہ جب تم ایمان والے ہو تو پھر تمہاری یہ کوتاہی کیوں ہو رہی ہے تو ایمان والا ہونا قطعی ہے اور ان کوتاہیوں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب تم ہو ہی ایمان والے تو پھر اور یہاں ان غیر یقینی صورتحال کے بارے میں یوں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس ایمان کی کیفیت میں تھے وہ ایمان کی کیفیت ایسی ہے جو یقین میں آنے والی نہیں کہ جس مقام ایمان پر وہ تھے آج کا یہ مادی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو لہذا یہاں ان مومنین میں یہ ان میرے اور آپ کے تعجب کے لیے ہے کہ تمہیں حیرت ہوگی کہ یہ اتنے ایمان والے کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اطاعت والے تو لہذا یہ ان کی ایمان کی کیفیت ایسی ہے جو میرے آپ آخر غیر یقینی ہے ان کا ایمان غیر یقینی نہیں تھا تو ان کے لیے ترغیب ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ان چیزوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ تم یقیناً ایمان والے ہو تمہیں ان چیزوں کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے تو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح فرما دی تو یہ وہ جماعت ہے جس کی تیاری اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نگرانی میں فرمائی اور نبی علیہ السلاط اسلام کے ذریعے سے فرمائی اور آگے اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے کامل ایمان والے کون ہیں کہ جن میں کون سی پانچ صفتیں تو یہاں مجاہدین کی پانچ باتیں اللہ تعالی نے بیان فرما دی کہ مجاہد وہ ہے کہ جو مال کی محبت کے لیے نہ لڑے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑے اس کے دل میں دشمن کا خوف نہ ہو اللہ کا خوف غالب ہو باہمی اتحاد و اتفاق کی کیفیت ہونی چاہیے اور اس میں امیر کی کا اشارہ بھی آ رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق لڑے اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے اور پانچویں بات نبی علیہ السلاط والسلام کی ہدایات کا طریقہ کار کے مطابق اور نبی احساس والسلام کیونکہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اسات السلام کا جو نائب ہوگا امیر المومنین ہوگا اس کی اطاعت لازم ہوگی تو یہ فرمایا کہ پانچ باتیں جہاد کے لیے بنیادی ہیں اور یہ ضروری ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ایمان کے لیے پانچ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے میں پانچ صفات کون سی ہونی چاہیے وہ ان شاء اللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين ایک اعلان سماج فرما ہمارے جناب حکیم محمد علیہ السلام